سعید بن جبیر نے خبر دی کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا نوف بکالی کہتا ہے کہ خضر کے پاس جو موسا گئے تھے وہ دوسرے موسا تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ موسا نے اپنے رفیق سفر یوشع بن نون سے فرمایا کہ ہمارا کھانا لا اس پر انہوں نے بتایا کہ آپ کو معلوم بھی ہے جب ہم نے چٹان پر پڑاؤ ڈالا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور اپنے ساتھ نہ لا سکا اور مجھے اسے یاد رکھنے سے صرف شیطان نے غافل رکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کوئی تھکن معلوم نہیں کی جب تک اس حد سے نہ گزر گئے جہاں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو اٹھتر